ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم و یا ایلین آمنو اے وہ جو ایمان لائے یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی علیہ السلاط السلام کی عمر سے براہ راست کلام فرمائے <coughs> الذین آمنو میں اہل ایمان کا اعزاز ہے نبی علیہ السلام کی برکات کی وجہ سے دوسرا یہ ہے کہ اس بات کا احساس دلانا ہے کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے تیسری ایک بات اور بھی ہے کہ یہ ایک فتنے کا رد ہے کہ ایک فتنہ جو یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو صرف مسلمان مسلمین کہا جا سکتا ہے اور دیگر القاب کا استعمال یا دیگر نسبتوں کا استعمال شرک ہے اللہ تبارک و تعالی نے اٹھاسی مقام پر اس امت سے خطاب فرمایا ایک جگہ بھی اللہ نے نہیں فرمایا یا یو الزین اسلم اللہ نے اٹھاسی مقام پہ فرمایا یا یو الزین آمنو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلم نہیں فرمایا آمنو فرمایا تو دوسرے لفظوں میں اللہ نے المسلمین نہیں المؤمنین کہا تو معلوم ہوا کہ یہ فتنہ جو یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو جو مسلمین نہیں کہتا اپنا نام جماعت المسلمین نہیں بتلاتا تو شرک میں مبتلا ہے یہاں یہ بات اس سے پہلے بھی گزارش کی جا چکی ہے پھر میں عرض کر دیتا ہوں کوئی ان کے بہت بڑے صاحب جو ہمارے مسلک کے ایک نوجوان کو اپنی گرفت میں لے رہے تھے اللہ نے حفاظت فرمائی تو پھر وہ امیر جو تھے ان کے وہ تشریف لائے اپنے اس ساتھی کے ساتھ جس کو وہ اپنی طرف لے جا رہے تھے اور جس کو اللہ نے محفوظ رکھا اس کے ساتھ وہاں یہاں آئے اور انہوں نے آ کے گفتگو کی باقی گفتگو تو اس وقت درج نہیں کر رہا صرف اتنی بات کہ انہوں نے کہا کہ جماعت المسلمین قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہوا سما کو المسلمین کہ اللہ نے تمہارا نام المسلمین رکھا اس لیے جو اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں جو اپنے آپ کو مالکی شافی عملی حملی کہلاتے ہیں یا اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہلاتے ہیں وہ بھی مشرق ہیں تو یہ جو گروہ ہے یہ اہل حدیث حضرات سے نکلا ہے لیکن اب اس کے نزدیک وہ لوگ بھی مشرق ہیں جن سے وہ نکلے بس اللہ تعالیٰ نے جو بات کہلوائی تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نام کی رکھے ہوئے نام کے مقابلے میں نام رکھنا بقول آپ کے شرک ہے تو اللہ کے رکھے ہوئے نام کے اندر ملاوٹ کرنا کوئی چیز شامل کرنا یہ بھی تو شرک ہے کہ جی ہاں تو میں نے کہا اللہ نے فرمایا ہوا سما کم جماعت المسلمی کہ اللہ نے تمہارا نام جماعت المسلمین رکھا ہے یہ پتہ ہے اللہ نے اللہ نے فرمایا ہوا سما کم ہوا سما کم مسلمین اللہ نے تمہارا نام المسلمین رکھا ہے تم نے جو جماعت کا لفظ ساز لگا دیا تو شرک ہو گیا تو لہٰذا جس وقت آپ اپنی شرک سے توبہ کریں گے پھر ہم سے رجوع کر لینا کہ یہ آپ مشرق ہیں تو پہلے اپنے آپ کو شرک سے نکال لیں اور پھر ہمیں شرک سے نکالنے کی کوشش فرمائیں اس پہ اٹھ کے چلے گئے تو میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ایمان کو بنیادی چیز بتایا ہے اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے اسی طرح سورہ حجرات کے اندر سورت الحجرات کے اندر اللہ نے فرمایا اے نبی علیہ السلام کچھ یہ گنوار لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ ان سے فرمائیں ولاکن کولو اسلم ولما یزخل المان فی قلوبی کو تم اپنے آپ کو مسلمین کہو لیکن اپنے آپ کو مومنین مت کہو کیونکہ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا وہ بھی اسی فتنے کا رد پہلے ہی موجود ہے کہ اللہ کے علم میں تھی یہ بات یہ گروہ اٹھے گا جو المسلمین جماعت مسلمین ہونے کا دعویٰ کرے گا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان سے فارغ ہیں یہ اللہ نے پہلی بات بیان فرما دی خبر دے دی جتنے بھی فتنے نبی علیہ سات والسلام اسلام کے بعد وجود میں آئے یا اب تک آ چکے ہیں یا آئندہ قیامت تک آئیں گے ان کا اشارت رد قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ جب وہ فتنہ سامنے آئے گا تو اس کا رد بھی خود بخود قرآن آیات سے سامنے آ جائے گا تو یہاں دو باتیں میں نے گزارش کی اس فرقے کے حوالے سے کہ جماعت مسلمین کے ان کا کہنا ہے ہمارا حاکم صرف ایک ہے وہ ہے اللہ تبارک تبارکت ہمارا امام صرف ایک ہے ہمارا امام صرف ایک ہے وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نام صرف ایک ہے اور وہ ہے جماعت المسلم تو باقی باتیں بھی تو یہاں بنیادی بات ذہن نشین فرما لیجیے کہ یہ بات میں نے گزارش بھی کی کہ ہمارا حاکم صرف ایک ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی کہ وہ ہاکم کم ہاکم واحد و الہ کم الہ واحد اللہ نے اپنے لیے الہ کا لفظ استعمال کیا تم نے حاکم کا لفظ استعمال کر لیا تو شرک ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں قرآن مجید میں فرمایا محمد ان اماموں اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ اللہ نے رسول اللہ استعمال کیا تم نے امام کا لفظ استعمال کر دیا تو مشرق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہوا سماکم المسلمین المسلمین کا نام فرمایا تم نے نام جماعت المسلمین رکھ دیا مشرق تو لہٰذا شرک کا ارتقاب جس چیز کو تم شرک کر کر کہہ رہے ہو وہ چیز کو تمہارے اندر موجود ہے بات تو یہ دوسری بات جو قابل ہو رہی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا یہاں ایک بات تو یہ ذہن نشین ہو گئی کہ بنیاد ایمان ہے اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے کہ ماننا دل سے مان لینا حقیقت کو سمجھ لینا اس کی تصدیق کرنا زبان سے اقرار کرنا دل سے تصدیق کرنے کے بعد زبان سے اقرار کرنا یہ ایمان ہے ظاہری اعمال وہ اختیار کر لینا لیکن دل کے اندر ایمان نہ ہونا تو یہ نفاق ہے اور اگر دل کے اندر ایمان ہو اور اس کے مطابق اعمال ہوں تو یہ اسلام ہے پھر یہ کہ ایسے الفاظ استعمال کرنا جو الفاظ اہل ایمان استعمال کرتے ہیں لیکن دل میں ایمان کا نہ ہونا یہ میں نے عرض کیا نفاق ہے اگر ایسے الفاظ استعمال کرنا دل میں ایمان نہ ہو ایسے الفاظ استعمال کرنا جس کے اندر دھوکہ ہو تو یہ تقیہ ہے تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ یہ تقیہ جو ہے یہ یہودیوں کی عادت ہے اور یہ یہودیوں کی عادت ہمارے اندر منتقل کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ اسی سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جو فرقہ تقیہ کا قائل ہے اس کی اساس یہودیت ہے یہاں سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی اب تقیہ کا اور نفاق کا جو فرق ہے وہ کیا ہے یہ واضح سے پہلے گزارش کی جا چکی ہے پھر میں کر دے کہ جیسے میں نے گزارش کی کہ ایک صاحب نے ایک پروگرام کے اندر اعلان کیا میزبان نے کہ ہمیں ان کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے جو عام ان کے ذاکر ہیں وہ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی بے حرمتی کرتے ہیں تو ہی کرتے ہیں لیکن ان کے مشتہدین ہیں اور جو ان کی کتابیں ہیں ان کے اندر عائشہ رضی اللہ عنہا کی کوئی بھی ادبی نہیں ہے تو لہٰذا میری ملاقات آج ایک بڑے مشتہد سے ہوئی اس نے کہا کہ جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی ادبی کرتا ہے ہمارے نزدیک وہ حرامی ہے اب دیکھیں عام اقلی بات ہے کوئی اپنے آپ کو حرامی تو نہیں کہتا اتنی بڑی قسم اس پہ اللہ تعالیٰ نے جو بات دل میں ڈالی تو میں نے وہاں گزارش کی پورا مجمع تھا جس میں جج حضرات بھی تھے وہ کلا بھی تھے علماء بھی تھے پروفیسر پرنسپل حضرات تھے اساتذہ تھے طلباء بھی تھے تو اللہ نے جو بات کہلوائی میں نے یہ بات گزارش کی میں نے کہا کہ مشتحد صاحب نے آپ سے جو کہا کہ جو عائشہ ام المین عاشر کی ادبی کرتا ہے تو ہم اس کو حرامی کہتے ہیں آپ کا ذہن گھومتا رہا اس طرف کہ حرامی وہ ہے جو زنا کی وجہ سے پیدا ہوا تو آپ کا ذہن یہاں گھومتا رہا ہاں البتہ عرف میں حرامی اس کو بھی کہتے ہیں جو سور کا گوشت کھانے کا عادی ہو اس کو چھوڑے نہیں اس کو سمجھتا سمجھتے تو وہ بھی حرامی آپ کا ذہن یہاں گھومتا رہا اور اس نے کیا کہا سبحان الذي اسرا بعبده للم من الى الحرامی الاقصى اللہ تعالی نے بیت اللہ کی جو مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہا تو کیا یہاں بھی حرام کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے جس معنی میں آپ استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں وہاں حرام کے معنی ہے المسجد الحرام انتہائی حرمت اور ادب والی مسجد تو یہاں حرامی کے معنی ہوں گے کہ وہ جو قابل احترام ہو آپ حرامی کے معنی لیتے رہے کہ وہ جو زنا سے پیدا ہو اور وہ حرامی کے معنی لے رہا تھا کون سے وہ معنی لے رہا تھا کہ جو انتہائی قابل احترام ہے تو ہمارے نزدیک وہ حرامی ہے جو ام المومنین عائش رضی اللہ عنہ کی بے ادبی کرے یعنی انتہائی قابل احترام ہے اس کو تقیہ کہتے ہیں سمجھنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے اور کہنے والا کچھ اور کہہ رہا ہے حضرت یہ آپ تقیہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو نبی علیہ السلاط والسلام سے ثابت ہے نوزال اور حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ السلاط والسلام سے بھی ثابت ہے حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ السلاط والسلام جب ہجرت فرما کر مصر میں تشریف لے گئے تو مصر کے بادشاہ کا ضابطہ یہ تھا کہ جو باہر سے آتے تھے مرد عورت تو اگر بیوی ہوتی تھی تو شوہر کو قتل کر دیا جاتا تھا اور بیوی کو حرم میں رکھ لیا جاتا تھا اور اگر شوہر نہ ہوتا بھائی ہوتا والد ہوتا یا بیٹا ہوتا عورت کو تو حرم میں داخل کر لیا جاتا تھا لیکن اس کو قتل نہیں کیا جاتا تھا جب ابراہیم علیہ نبی جین علیہ السلام تشریف لے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کی بیوی تو حضرت نے فرمایا یہ میری بہن ہے یہ بات کہہ دی اس کی وجہ سے ان کی زوجہ محترمہ کا تو حرم میں رکھ لیا گیا اور ان کو قتل نہیں کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے اللہ نے ہدایت دینا تھی جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے حضرت سارا رضی اللہ عنہ کے قریب آنے کی کوشش کی لیکن اللہ نے اس کو مفلوج کر دیا اس کے بعد درست ہو گیا پھر اس نے کوشش کی پھر مفلوج ہو گیا پھر کوشش کی پھر مفلوج ہو گیا تو اس پہ اس نے توبہ کی توبہ کی اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو اعزاز و اکرام کے ساتھ وسط کیا اور اپنے شہی خاندان کی ایک لڑکی حاجرہ رضی اللہ عنہ بھی ان کو بطور لونڈی کے عطا کی اللہ کا نظام ہے اللہ اسباب پیدا کرتا ہے تو حاجرہ رضی اللہ عنہ سے حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی خواہش کی وجہ سے کہ سارہ رضی اللہ عنہ اولاد جننے سے قاصر تھیں تو انہوں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ابراہیم علیہ السلام سے کر دیا اور جس سے اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے اور پھر اسی خاتون سارہ رضی اللہ عنہا سے کہ جو بانجھ تھیں عمر بھی بہت ہو گئی تھی اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دیا تو حضرت اسماعیل علیہ نے علیہ علیہس والسلام کی ولادت کے ابھی تیرہ سال بعد جب اس وقت وہ اتنی بوڑھی تھیں بانچ تھیں کہ بچہ نہیں جن سکتی تھیں اس کے تیرہ سال بعد اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا حضرت اسحاق علیہ نے علیہ اساط والسلام یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی بطور انعام کے اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلاط والسلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے دیکھیں حضرت انہوں نے تقیہ کیا نہیں میرے محترم انہوں نے تقیہ نہیں فرمایا اس کو توریہ کہتے ہیں اب تقیہ اور توریہ میں فرق کیا ہے یہ میں بھی عرض کر دیتا ہوں اس کو توریہ کہتے ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ توریا ہے ایہام ہے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں اصطلاح میں کہ ایسا لفظ استعمال کیا جائے کہنے والا حقیقت بیان کر رہا ہو کہنے والا حقیقت بیان کر رہا ہو اس کے دل میں حقیقت ہو لیکن الفاظ ایسے استعمال کر رہا ہے جس کی وجہ سے دوسرا غلط فہمی میں مبتلا ہوا اور یہ ایہام اور توریہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے کہ موقف درست ہے لیکن تاثر اس انداز سے دے رہا ہے کہ جس سے دوسرا غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا اس نے دوسری بات سمجھ لی یہ اور یہ اس کی مثال حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہجرت میں بھی موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اسلام تشریف لے جا رہے ہیں تو راستے میں کچھ لوگوں نے روکا وہ ابو بکر صدیق ان کو پہچانتے تھے کیونکہ وہ تجارتی سفر پہ رہتے تھے اور نبی علیہ السلاط والسلام نے عرصۂ دراز سے تجارتی سفر چھوڑ دیا تھا اس لیے وہ ان کو نہیں پہچانتے تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے تو ابو باقر کر نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے تو عرب میں رواج تھا کہ راستے کے رہبر جو تھے وہ اجرت پہ ملتے تھے اور ان کو ساتھ لے کر چلتے تھے اب وہ سمجھے کہ یہ زمینی راستہ دکھا رہا ہے اب اگر رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ ہے وہ ہے جو مجھے حقیقی راستہ دکھا رہا ہے تو ابا کر سیر میں وہ جھوٹ نہیں جھوٹ نہیں ہے حقیقت بیان کی حقیقت بیان کی ہے لیکن دوسرا غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا اور یہ جو انہوں نے وجہ بیان جو بات بیان بھی فرمائی تو وہ جان بچانے کے لیے تھی تو دو باتیں اس کے اندر موجود ہیں ایک ہے کہ بات غلط نہیں بات حقیقت ہے جو انہوں نے بیان کی بات حقیقت ہے نبی سات و اسلام ان کو راستہ دکھا رہے تھے سمجھنے والے نے دوسرا راستہ سمجھا انہوں نے جنت کا ہدایت کا راستہ مراد لیا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جان بچانا مقصود اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ سات والسلام السلام نے غلط بیانی نہیں فرمائی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ سات والسلام فرمایا کہ میری بہن ہیں المؤمنون اخواتن ایمان والے سب بہن بھائی ہیں تو انہوں نے ایمان کی نسبت سے بات کیا اور انہوں نے ظاہر کے لحاظ سے مانی لی ہے تو حضرت نے غلط بیانی نہیں کی جھوٹ نہیں بولا نہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جھوٹ بولا تو یہاں درمیان ایک اعتراض کرتا نبی علیہ صاحب والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تشبیح دی ہے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام سے اور عیسیٰ علیہ السات والسلام سے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تشبیح دی ہے حضرت نوح علیہ نبی جین علیہ سات والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ اب یہاں دیکھیے مشاہبت کتنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں حقیقت بیان کی یہاں وہ باقر سری رضی اللہ عنہ نے حقیقت بیان کی تو ایسے کئی مماثلتیں ان کے درمیان موجود ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ جھوٹ جھڑنے بولا توریا فرمایا ای ہم کہ دوسرا وہم میں پڑ گیا بات حقیقت بیان کی دوسرا وہم میں پڑ گیا تقیے کے اندر کیا ہے تقیے کے اندر یہ ہے کہ جو بات دل کے اندر ہے وہ نہیں دل کے اندر کیا ہے دل کے اندر منفی بات ہے دل کے اندر خباصت ہے اور اظہار کیا ہے الفاظ میں ایسا کہ دوسرے کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تو یہاں مقصود کیا ہے خباست ہے تو خباست اس کے اندر موجود ہے اور خباست کو اس نے دوسرے انداز میں بیان کیا ہے کہ دوسرا غلط فہمی اور توریا اور ایام کیا ہے توریا ایام یہ ہے کہ اندر کثافت نہیں اندر تہارت ہے پاکیزگی ہے اور اس پاکیزگی کو اس انداز سے بیان کیا کہ دوسرا جو ہے وہ وہم میں پڑ گیا اور ان کا راستہ چھوڑ دیا تو یہ ہے توریہ میں اور تقیہ میں فرق تو تقیہ کیا ہے تقیہ جو ہے وہ جھوٹ ہے کہ اندر خواصت ہے لیکن اس خواصت کو مزین کر کے پیش کیا ہے تو لہٰذا اس نے کہا کہ ہم اس کو حرامی کہتے ہیں تو بظاہر سمجھنے والا یہ سمجھا کہ ناب یہ اس کو برداشت نہیں کرتے کہ کوئی عائشہ رضی عنہ ام المیاں سے کی توہین کرے لیکن در حقیقت اس نے یہ کہا کہ ہم اس کو انتہائی قابل احترام سمجھتے ہیں جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی توہین کری یہاں دیکھیں توہین اسی انداز کی یہاں اس جگہ پہ بوجود ہے کہ یا یازین آمن تقولوا رائنا کہ یہ رائنا کہہ رہے ہیں کس وجہ سے تقیے کی وجہ سے کہ تقیے جو ایسے کہہ رہے ہیں ان کے دل میں اخلاص نہیں ہے کہ نبی اسلام سے بات دوبارہ سننا نہیں چاہ رہے لیکن تأثر دے رہے ہیں اپنے اخلاص کا اور لفظ وہ استعمال کر رہے ہیں کہ جس کے اندر نبی اسلام کی بے ادبی اور توہین ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو حقیقت حال کو جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کو باخبر فرما دیا کہ اے ایمان والو حضرت کے بارے میں باخبر کیا قرآن آئے سے اور حضرت نے آئے سنا دی صاحب کیا کہ ایمان والو تم نہ مت کہو کیونکہ اس سے جو دشمن ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں تو ان کا مقصود نبی علیہ السلام کی بے ادبی اور توہین پھر یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ حضرت کی توہین اور بے ادبی اگر غیر ارادی طور پر ہوگی تو بھی کفر کا امکان موجود ہے غفلت میں ہو جائے غیر ارادی طور پر ہو جائے اب اس کی وجہ سے پھر ایک راستہ اعتراض ہمارے سامنے آیا کہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے تو لہٰذا اس لیے ہم نبی السلام کو بشر نہیں کہتے کہ اللہ نے توہین سے منع فرمایا کہ نبی علیہ السلام والسلام کی بے ادبی نہیں کرنی نبی السلام کی توہین نہیں کرنی اگر بے خیالی میں بھی ہو گئی تو بھی کفر ہے تو ہم جان بوجھ کے کیوں یہ کفر کریں تو بشر ہونا یہ حقارت ہے اور اس لیے ہم نبی علیہ السلام کی بشریت کے منکر ہیں حضرت کو بشر نہیں مانتے میرے محترم بشر کی حقارت یہ اللہ کا ضابطہ نہیں بشر کو حقیر سمجھنا یہ شیطان کا ضابطہ ہے قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا پہلے تو اللہ نے فرشتوں کو خبر دی فرمایا کیا فرشتوں میرا کمل دیکھو انی خالقم بشرم من و کہ میں مٹی سے بشر جیسی عظیم مخلوق پیدا کرنے لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کے اظہار فرما دیا کہ بشر حقیر نہیں بشر تو کمال ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ نے بشر کو پیدا فرمایا آدم علیہ نبی جین علیہ سات والسلام کو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں اب تمام فرشتوں نے کہ وہ نور سے بنی ہوئی مخلوق ہے سجدہ کیا جنات نے جو آگ سے بنے ہوئے ہیں سجدہ کیا لیکن ابلیس نے شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا کیوں کہ اس نے کہا خلقتنی من ناری و خلقتا کہ میں افضل ہوں کہ آگ افضل ہے مٹی سے جب آگ افضل ہے مٹی سے تو میں افضل ہوں اس مخلوق سے جو مٹی سے پیدا کی گئی ہے تو یہ بشر حقیر ہے یہ نظریہ کس نے پیش کیا یہ شیطان نے پیش کیا تو لہذا نبی علیہ السلام کی بشریت کا انکار اس وجہ سے انکار کرنا کہ بشریت میں حقارت ہے تو یہ شیطان کا نظریہ ہے یہ اللہ کی بات نہیں اللہ کی بات تو یہ ہے انی خالقم بشر من تین کہ میرا کمال دیکھو کہ میں تین مٹی سے بشر پیدا کر رہا ہوں تو بشر کو اللہ نے اپنا کمال فرمایا اور پھر اللہ نے بشر کو مسجود فرمایا فرشتوں کا اور بشر کو حقیر سمجھنا یہ شیطانی سوچ ہے تو اس سے اجتناب ضروری ہے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا عقیدہ رکھنا یہ بھی نبی علیہ السلام کی توہین ہے توہین یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کی روح مبارک علی جین میں ہے تم کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا تعلق حضرت کے جسم اطہر کے ساتھ ہے تو لہذا جسم اطہر سے علی جین جو ہے وہ افضل ہے تو ہم حضرت کا ادب احترام کرتے ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت مماتیت میں ہیں حیات میں نہیں نبی اسات وسلم میں حیات نہیں برزخی حیات نہیں تو نبی علیہ السلاط وسلم کے روح اور جسم کا آپس میں کوئی تعلق نہیں جسم یہاں ہے روح اللی جین کے اندر ہے تم کہتے ہو نہیں روح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جسم سے تعلق رکھتی ہے تعلق کی نوعیت کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم تعلق کی نوعیت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں لیکن ہم برزخی حیات کے قائل ہیں اور برزخی حیات کے قائل ہیں کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پہ حکم دیا کہ ان مقتولین کی لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈال دیا جائے تو وہاں ایک خشک کنواں تھا جس کے اندر پانی نہیں تھا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور ستائیس افراد ان میں سے جو مارے گئے تھے ستر افراد ستائیس افراد کو ایک اس کنویں میں ڈال دیا باقیوں کو دوسری جگہ ڈال دیا نبی علیہ السلام اس کنویں پہ تشریف لائے عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات بھی حضرت کے ساتھ ہیں نبی علیہ السلام نے ایک ایک کا نام لیا اے اقبا اے شہبہ اے ابو جہل ایسے نام حضرت علی اب تمہیں یہ حقیقت معلوم ہو رہی ہوگی جو بات میں تم سے کہتا تھا وہ سچ تھی یعنی عذاب تمہیں ہو رہا ہے اور اس عذاب سے تمہیں اندازہ ہو رہا ہے اندازہ کیا بلکہ یقین سے بھی آگے کا مرحلہ ہو رہا ہے کہ یہ باتیں ساری کی ساری حق تھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساتھ کھڑے ہوئے سوال کیا کہ حضرت یہ تو مردے ہیں یہ آپ کی بات کہاں سن رہے ہیں نبی علیہ والسلام نے فرمایا کہ تم میری بات ان سے زیادہ نہیں سن رہے یہ زیادہ سن رہے ہیں تمہارے مقابلے میں مفہوم یہ کہا یہ نبی علیہ السلاط والسلام کا معجزہ تھا میرا مزاج بحث کا نہیں میں کہتا ہوں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ وہ نبی علیہ السلام کی بات سن رہے تھے یہ حضرت کا معجزہ تھا کیا عذاب بھی معجزہ تھا عذاب تو ان کو اپنے کرتوتوں پہ ہو رہا تھا عذاب تو معجزہ نہیں تھا اور عذاب جو ہو رہا ہے اگر روح کا جسم تعلق نہ ہو تو جسم کو عذاب کیسے ہوگا عذاب تبھی ہوگا جسم کو کہ جب روح کا اس سے تعلق ہو میں ایک مثال گزارش کرتا ہوں ایک آدمی ہے کسی وجہ سے اللہ حفاظت اللہ حفاظت میں کسی وجہ سے اس کی ٹانگ کٹ گئی کیا اس جسم پر اس کے یا اس کی روح پر جو مزید اثرات پڑیں گے تو کیا اس ٹانگ پہ بھی اثرات پڑیں گے اس ٹانگ پہ ساتھ نہیں پڑیں گے ٹانگ اس سے کٹ چکی ہے جب ٹانگ کٹ چکی ہے تو اب یہ اس روح کے اس جسم کے اثرات اس ٹانگ پہ منتقل نہیں ہوں گے تبھی یہ ہوں گے منتقل جب ٹانگ کا تعلق اس روح کے ساتھ رہے گا تو پھر اثرات ہوں گے روح کے ساتھ تعلق نہیں تو روح کی تکلیف ٹانگ کی تکلیف نہیں ہو سکتی اب یہ لوگ جو قبر کے اندر ہیں برزخی عذاب کے اندر مبتلا ہیں اگر ان کا روح اور جسم کا آپس میں تعلق نہیں تو پھر عذاب جسم کو کیسے ہو رہا ہے پھر یہ کہ آپ اس بات کو دیکھیں نبی اسلام جو سوال فرما رہے ہیں کیا اس جگہ سوال فرما رہے ہیں جہاں روحیں ہیں حضرت وہاں سوال فرما رہے ہیں جہاں اجسام ہیں اور اجسام سے کہہ رہے ہیں کہ کیا میری باتوں کی حقیقت تم پر واضح نہیں ہوئی تو اس کے معنی ہے کہ جب حضرت ان سے بیان فرما رہے ہیں اور حضرت کا سنانا معجزہ بھی ہو بالفس تو بھی سننا روح کے بغیر تو ممکن نہیں تو اس کے معنی ہے کہ ان کا روح کا تعلق تو ان کے ساتھ موجود ہے اور عذاب بھی تبھی ہو سکتا ہے کہ روح کا تعلق جسم کا موجود ہو اگر کافر کا تعلق روح اور جسم کا موجود ہے عذاب کے لیے تو ایمان والا جس کو راحت ہو رہی ہے کیا اس کی روح اور جسم کا تعلق نہیں ہوگا پھر اس کے بعد اہل ایمان کے جو طبقات درجات ہیں صالحین تو صالحین کے برزخی حیات زیادہ مستحکم صالحین کے مقابلے میں شہداء افضل تو وہاں زیادہ مستحکم اور شہداء کے بارے میں خود اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں ان کو مردہ مت کہو ان کو مردہ مت کہو شاید کہا ہو کہ ادب احترام کی وجہ سے مردہ مت کہو نہیں میں کہ نہیں بل بلاہیاں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں تو زندہ تبھی ہوں گے جب روح اور جسم کا تعلق ہوگا پھر ان کے اوپر مقام صدیقین کا اور صدیقین سے اوپر مقام انبیاء کرام علیہ وسلاۃ کا تو جتنا مقام اونچا زندگی اتنی مستحکم اور نبی علیہ السلام امام الانبیاء افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت کی روح اور جسم تعلق کتنا ہوگا یہاں سے ایک جملہ اس کا دیتا ہوں باقی تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل تو نبی علیہ السلام جس جگہ آرام فرما ہے تو یہ جگہ تمام مقامات سے افضل ہے اور حضرت کا جسم عطہ نہیں حضرت کے جسم اطہر سے لگنے والی مٹی عرش عظیم سے بھی مقدس ہے تو اگر آپ اللیجین میں روح کو رکھیں تو اللیجین تو نیچے ہے عرش عظیم تو اوپر ہے تو نبی علیہ السلام کی روح مبارک کا تعلق جسم کے ساتھ ماننا بے ادبی نہیں جسم کے ساتھ نہ ماننا بے ادبی ہے اس لیے کہ حضرت کا جسم اطہر ہی بلند مقام پر ہے اور حضرت کا جسم اطہر بھی بلند مقام پر ہے اور حضرت کا جب جسم اطہر بلند مقام پر ہے تو حضرت کی روح بھی تو بلند مقام پر ہوگی اس سے بلند مقام کوئی ہے نہیں کائنات میں اس لیے روح بھی اسی جگہ حضرت کے ساتھ متعلق ہے حضرت کے جسم اطہر کے ساتھ تو یہ حضرت کی بے ادبی نہیں بلکہ اس کا انکار کرنا جو ہے یہ حضرت کی بے ادبی ہے پھر کہا جائے گا کہ نبی علیہ سعد والسلام جب یہاں سے تشریف لے جائیں گے جنت کے اونچے مقامات میں تو حضرت اگر یہ جگہ افضل ہوتی تو حضرت یہاں رہتے بس یہ ایک جملہ میں عرض کر اس کا ذہن میں رکھیں گے جگہ کی وجہ سے نبی علیہ السلام افضل نہیں یہ جملہ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ غلط فہمی نہیں ہوگی جگہ کی وجہ سے نبی اسلام افضل نہیں نبی علیہ السلام کی وجہ سے جگہ افضل ہے حضرت جس مقام پر ہوں گے وہی مقام افضل ہوگا اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فہمت آپ فما دے دعوان اللهم اجد امیر المنینہ والمجاہدین اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت اقدامهم اللهم انا نسالك خير الدنيا وخير الاخره ونسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولی اولادینہ الذين سبقونا اللزین ولی جمی المنینولمینات انََََََََََََََََََََ کاَفول ان قان ط طلغف الرحیم اللّاہم عبانہ تقبل نا و تقبل اصوا جنا و اولادانہ و ام والانہ و احبابانہ و جمیع المینین نولمینات وتقبل منا إنك إنك أنت أنت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك ولا ولا حول قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله علیہ أجمعين برحمتك يا رحمة الرحيم